تھرٹی تھری شروع ہوئی تھی نیریٹو تھراپی کی نیریٹو تھراپی کا مطلب ہوتا ہے اسٹوری کے ذریعے تھراپی اور یہ مائیکل وائٹ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا مائکل وائٹ کا یہ کہنا ہے گو کے انہوں نے یہ تھراپی پرزنرز کے لیے شروع کی تھی کرلس کے لیے شروع کی تھی وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہم سب چاہے کوئی کسی کا کرمنل ریکارڈ ہو یا نہ ہو ہم سب کوئی نہ کوئی سٹوری لیو کر رہے ہوتے ہیں کسی کہانی کو لیو کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہماری اپنی زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے اور جو ماضی میں ہوا ہے وہ کہانی ہمارے مستقبل کو ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے اس بات کا تعین کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے مستقبل میں کیا کیا چیزیں ہیں تو اگر ہم نے اپنی اسٹوری جو ہے وہ اس میں ہے ہی کرائم اس میں ہے ہی وائلنس اس میں ہے ہی لڑائی تو پھر آگے بھی ہمیں کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا تو یہاں نیریٹو تھراپسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی اچھے واقعات ہوئے تھے جو کچھ بھی اچھی چیزیں ہوئی تھی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کرے اور ایک نئی اسٹوری بنائے اچھا لیکن اسٹوری تھراپسٹ نہیں بناتا تھراپسٹ اسٹوری کو بنانے کے لیے پیشنٹ کی یا کلائنٹ کی یا کرمنل کی یا پرزنر کی مدد کرتا ہے اسٹوری وہ خود بناتا ہے اب وہ اسٹوری کیسے بنتی ہے اس میں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ دو ستون ہیں اس تھراپی ایک سوال یعنی کوشچن دوسرا ہے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کی کسی اچھی بات کی تعریف کرتے تو اس سے پھر اس کی کچھ سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے جو وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جو ہمیشہ عام طور پہ منفی خیالات ہوتے ہیں وہ مثبت خیالات میں تبدیل ہو جاتے تو ایک شخص کی مثال دی تھی جسے تھراپی میں اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ جناب آپ نے کب سے یہ لڑائی جھگڑا اور وائلنس شروع کیا تو وہ بتائیں گے وجہ سے کہ جناب میں چھٹی جماعت میں تھا تو میرا پہلا بڑا زبردست جھگڑا ہوا جس میں میں نے مار کٹائی کی اب اس مار پیٹ کے قصے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ ہمیں مل گیا ہے as opening space for our story تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس میں اسے پوچھا کہ اچھا کلاس ون میں تمہارے دوست کون کون تھے ان کے نام کیا تھے اب وہ نام بتائے گا تو اس کے بعد آپ ان کی خصوصیات پوچھیں گے اچھا جیسے ہماری کہانی میں دو کردار تھے اس پیشنٹ کے دو دوست تھے ایک کا نام نعیم تھا ایک کا نام طلب تھا تو ہم نے اسے پوچھا اچھا نعیم کی خصوصیات بتاؤ اس کی کیا چیز تمہیں اچھی لگتی تھی طلب کی کون سی بات تمہیں اچھی لگتی تھی اچھا اور پھر ہم آگے چل کے ہم نے پوچھا کہ نعیم اور طلب کو آپ کی کون سی چیز اچھی لگتی پھر اسی طرح آپ کی پسندیدہ ٹیچر کون تھی اور وہ پسندیدہ ٹیچر جو ہیں ان کی کیا خاص بات تھی جو آپ کو پسند تھی کیا چیزیں تھیں ان میں کیا خصوصیت تو ایک ٹیچر کی ایک اچھی پکچر بنتی ہے اور اس ٹیچر کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھا بنتا ہے تو ابھی ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہم نے ایک اسپیس کریٹ کی ہے جس میں ہم ایک نئی اسٹوری کی بنیاد رکھ رہے ہیں اب اس نئی اسٹوری کی بنیاد رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اس کے اس شخص کی بہت سے پوزیٹو ایموشنز جو وہ سامنے آئے دوستی کا خیال پیار محبت کا خیال ریسپیکٹ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا ٹیچر کو رسپیکٹ کرتے تھے تو کیسے شو کرتے تھے ریسپیکٹ کیا کرتے تھے اسی طرح ہم مزید اسے آگے بڑھاتے ہیں کہ اچھا اب یہ کلاس ون کی بات ہو رہی ہے تو کلاس ٹو میں گئے تو کیا کوئی تبدیلی ہوئی کو نیا دوست بنا نیا دوست نہیں بنا تو کیا انہی دوستوں کے ساتھ آپ نے مزید کچھ مل کے شرارتیں کی یا کوئی ایسی چیزیں کی جو آپ نے انجوائے کی آپ نے کوئی اچھا کام کیا اس زمانے کسی سبجیکٹ میں اچھے مارکس لیے تو اب کلاس تھری پہنچتے وقت وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب کلاس تھری میں میں نے جو ہے تھوڑا سا جو ہے سوشل اسٹڈیز میں مجھے بہت انٹرسٹ تھا اور یہ معاشرتی علوم میں بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا اور اس میں جو خاص طور پہ جو تاریخ ہے مجھے بہت اچھی لگتی تھی جغرافیہ اتنا پسند نہیں تھا لیکن تاریخ مجھے بہت اچھی اب یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا تاریخ میں آپ کو کیا چیزیں پسند تھی کچھ یاد ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ جناب ہاں مجھے مغل دور کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق اب کیا ہو رہا ہے ٹو کامن پریکٹس جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے اچھا بیماری کہاں ہے کیا تکلیف ہے کیسے پھوڑے ہیں تو پھنسیاں ہیں تو وہ کیا تکلیف ہے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی عام طور پہ اسی ماڈل پہ چلی ہے کہ وہ ہر نیگیٹو چیزیں پوچھتی رہتی ہیں اچھا اب تھراپسٹ کا یہ جو نیگیٹو تھراپسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نیگیٹو اسٹوریز بتا بتا کے انسان اپنی ایک نیگیٹو نیریٹو کنسٹرکٹ کر لیتا ہے ایک ایسی اسٹوری کنسٹرکٹ کر لیتا ہے جس میں کوئی اچھی بات ہوتی ہی نہیں تو یہاں ایک اور چیز بھی میں امفرسائز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میڈیکل ماڈل جو ہے وہ سائیکولوجسٹ کی اکثریت اسے اب ریجیکٹ کر رہی وہ کہہ رہی ہے جناب میڈیکل ماڈل جو ہے وہ میڈیکل پرابلمس کے لیے لیکن جو ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں ان کا علاج اور ان میں سے اکثریت کا علاج جو ہے وہ میڈیکل طریقے سے نہیں ہونا چاہیے ایک سائیکولوجیکل اپروچ سے ہونا چاہیے اچھا جو ٹپکل سائیکولوجیکل اپروچ ہے وہ پھر بھی میڈیکل پیراڈائم کو لے کے آگے چلی ہے we we think that psychologist work like doctors Here, as you can see, narrative therapy does not believe in that. Narrative therapy believes that we need to help the client look at his past in a positive light and find the positive things in their life. So, once we have created an open space for a new story, we now develop the story further. And we want to know کہ اب چھٹی کا چھٹی جماعت کا زمانہ آگے ٹھیک ہے ہم second third fourth fifth grade کے بارے میں پوچھتے چلے گئے مزید نئے دوست بنے پرانے دوستوں سے کیا تعلق رہا کون سے اچھے ٹیچرز آئے وغیرہ چھٹی جماعت میں جب ہم پہنچتے ہیں تو اب اس کے جھگڑے ہو رہے ہیں اس دوران کوئی ایسا شخص بھی تھا جسے آپ بیٹھ کے بات کر لیتے تھے جو آپ کی بات سمجھتا تھا سن لیتا تھا تو پتا چلا کہ ہاں جناب ہمارے جو اردو کے ٹیچر تھے اس وقت وہ بہت ہی اچھے انسان تھے اور وہ مجھے پاس بٹھا کے تو اچھی باتیں کیا کرتے تھے برائی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے اور بہت خیال رکھتے تھے تو what we find here is کہ even in the middle of his fighting aggressive behaviour there was one person who was listening to him who was paying him attention تو so, اب یہ ہے کہ اسٹوری ڈیولپ ہونی شروع ایک طرف وہ لڑاکا انسان ہے جسے جارحیت پسند ہے دوسری طرف اس میں ایک اچھائی کا پہلو بھی ہے ایک اچھا استاد بھی ہے جس کی وہ ریسپیکٹ کر رہا ہے اور اس سے وہ اچھی باتیں سیکھ رہا ہے ساتویں جماعت تک لے آتے ہیں آگے چلتے ہیں پھر مزید اچھی باتیں پوچھتے اس طرح کے سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ اچھا آپ کو تو اردو ٹیچر اپنے اس لیے پسند تھے لیکن آپ کے خیال میں اس ٹیچر نے آپ میں کیا چیز دیکھی جو وہ آپ کو اس طرح بٹھا لیتے تو آپ کہیں گے جی کہ میں ان کا ادب بہت کرتا تھا کئی بچے جو شرارتی تھے وہ انہیں تنگ کرتے تھے اکثر کلاس کے بچے لیکن میں نے کبھی تنگ نہیں کیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ان سے لائکس اور ڈس لائک پوچھی ہیں اس کلائنٹ سے کہ اردو ٹیچر کیوں اچھے تھے آپ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ میں کیا اچھی بات تھی کہ اردو ٹیچر نے آپ کو الگ سے بٹھا کے تو سمجھایا بچایا پیار محبت سے بات کی what was different about you so you see the story the good story the positive story is now developing پہلے ایک اسٹوری چل رہی تھی جس میں ایک شخص ہر وقت لڑتا رہتا تھا ہر شخص ہر وقت مار پیٹ کرتا رہتا تھا جھگڑتا رہتا تھا اب ایک ایسی اسٹوری بن رہی ہے جس میں وہ شخص دوسروں کی دوسروں کا ادب بھی کرتا تھا اور ان سے پیار محبت بھی اسے بدلے میں ملتا تھا پھر آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا تو پھر وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ اتنا ریسپیکٹ فل بندہ اتنا بزرگوں کا احترام کرنے والا بندہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پہ مجبور ہو جاتا تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ جناب مجھے مس انڈرسٹینڈ کرتے تھے لوگ میری باتوں کو سمجھتے نہیں تھے مجھے ٹھیک طرح سے سمجھنے والے بہت کم لوگ تھے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا لیکن وہ اردو ٹیچر تو آپ کو سمجھتے تھے اچھا اور اس میں پھر لیکن ایک اور چیز کہ صرف آپ یہ اردو ٹیچر اردو ٹیچر نہیں کریں گے آپ پوچھیں گے اچھا ان کا نام کیا تھا تو وہ فرض کریں وہ کہتے جی وہ احسان صاحب تو آپ کہیں گے اچھا احسان صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو سمجھتے تھے صحیح جی ہاں احسان صاحب جو تھے وہ میرے اندر کا اچھا آدمی جو تھا ایک اچھا بچہ جو تھا اس کو وہ پہچان گئے آپ کہیں گے اچھا احسان صاحب کے علاوہ پھر کوئی اور بھی آگے ملا ساتویں آٹھویں نویں دسویں میں جو آپ کی لائف تھی اس میں کوئی ایسا شخص اور ہے and and so so on for what you find is amazing degree of goodness that you will you know you will be surprise کہ جتنے لوگوں کو ہم کریمنل اور ریپیٹ کریمنل اور ریپیٹ افینڈرس اور پرسنالٹی ڈس آرڈر پتا نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں ان کی زندگی میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوئی انہوں نے بہت سے اچھے اعمال بھی کیے مثلاً you can find the same guy اسی بندے کی اسٹوری کو آپ آگے چلائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خواتین کا بہت احترام کرتا ہے اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہے اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتا تھا اور کسی بھی لڑائی جھگڑے سچویشن میں کچھ بھی ہو وہ خواتین کا احترام اس نے ہمیشہ کیا اور اتفاق سے اگر اس کے سامنے کسی مرد نے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو تنگ کیا تو اس کی وجہ سے بھی اس کی اس لڑکے سے لڑائی ہو گئی اور اس نے اسے مارا پیٹا اور اسے سمجھایا یعنی یہ دونوں چیزیں ہو سکتی but what is important here is that you would find some good in everybody and you would put all of those good things to اور یہ ایک آرٹ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں تھراپی جو ہے وہ تھراپسٹ کا آرٹ نظر آتا ہے no longer mechanistic behavioral science, but it becomes the art of creating a story اچھا لیکن بڑے آرام سے یہ اسٹوری بن اس لیے نہیں پاتی کہ ہم نے بہت سارے ایونٹس دیکھ لیے بہت سارے اچھے اچھے ایونٹس اور ان کی اچھی اچھی انٹرپریٹیشن ہم نے کروا لی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ شخص خواتین کا بہت احترام کرتا ہے ماں کی بہت عزت کرتا ہے ٹھیک ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ہم اسے اس بات پہ کمپلیمنٹ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی زبردست بات کہ جو شخص اپنی ماں کا احترام کرتا ہو جتنا آپ کرتے ہیں تو آپ نے تو آدھی جنت تو وہیں کما لی ٹھیک ہے نا اور آگے ٹھیک ہے کہ آپ سے کچھ جرائم سرزد ہوئے ہیں لیکن آپ نے ان لوگوں کا ہمیشہ احترام کیا جنہوں نے آپ کو شفقت دی لیکن جن لوگوں نے آپ کو شفقت دی انہوں نے بھی آپ میں وہ اچھی کوالٹیز دیکھی جیسے یہ خواتین کا احترام ہے جیسے یہ کہ بزرگوں کی عزت ہے جیسے یہ کہ تاریخ میں آپ کا انٹرسٹ ہے وغیرہ وغیرہ سو وی بلڈ دس اسٹوری اچھا اب کچھ اور ٹیکنیکس آتے ہیں اگر تو وہ شخص ظاہر ہے کہ اگر وہ دسویں تک پڑھا لکھا جیسے اس اسٹوری میں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے تو ہم اسے اب کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ کریں میں آپ کو ایک خط لکھوں ٹھیک ہے تو تھراپسٹ جو ہے وہ کلائنٹ کے نام ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرتا اور کہتا ہے کہ جناب میں نے ایک کلائنٹ سے یعنی آپ سے جب میں ملا تو مجھے صرف بہت سی نیگیٹو باتیں پتا تھی مجھے یہ پتا تھا کہ آپ نے لڑائی جھگڑا شروع کیا چھٹی جماعت میں جب آپ تھے اور پہلے سمپل کھینچا تانی مکہ بازی سے آپ بڑھ بڑھ کے سر پھاڑنے تک اور چاقو نکالنے تک نوبت آئی تو اس کے پیچھے ایک طرف میں یہ بھی دیکھتا ہوں اس خط میں آپ یہ لکھیں گے اس میں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے اچھا پھر فیملی میں جو سچویشن تھی کہ آپ کے والد نے آپ کو بہت مارا پیٹا اتنا مارا پیٹا کہ جو ایک چھوٹے بچے کو عام طور پہ اتنا زیادہ نہیں مارا جاتا اچھا پھر کہ کئی دفعہ اتنا زیادہ مارتے کہ آپ جو ہے اگلے دن اسکول جانے کی آپ میں ہمت نہیں ہوتی اچھا پھر اس زمانے میں آپ کی ماں نے آپ کا بڑا خیال رکھا اور گھر میں تشدد سیکھنے کے باوجود آپ کے دل میں جو شفیق بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے عزت پھر بھی تھی جو چیز مجھے آپ یہ خط میں ابھی لکھ سکتے ہیں اس طرح کی بات کہ جو چیز مجھے اس میں امیز کر رہی ہے حیران کر رہی ہے وہ آپ کی یہ جو خواتین کے لیے احترام اس سارے جرائم پیشہ زندگی کے باوجود جو آپ نے کبھی کسی عورت پہ انگلی تک نہیں اٹھائی یہ قابل تعریف اور مجھے اس میں یہ بھی چیز پسند آئی ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں سے تعلق نہیں چھوڑا یعنی نعیم جو اس وقت ایک سرکاری ملازم ہے اور طلت جو اس وقت ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کر رہا ہے ان دونوں سے آپ کا مسلسل رابطہ ہے اور آپ کی دوستی میں اچھی بات یہ ہے کہ حالانکہ آپ جیل بھی جا چکے ہیں ایک دفعہ ان دونوں نے بھی آپ سے تعلق چھوڑا نہیں اور آپ کو کانسٹنٹلی سپورٹ کرا ٹھیک ہے تو یہ ایک خط جو ہے تھراپسٹ کی طرف سے کلائنٹ کے نام لکھا جاتا ہے جس میں وہ چن کے کچھ اچھی چیزیں نئی سٹوری کی جو وہ بنانا چاہ رہا ہے اور کچھ بری چیزیں پرانی سٹوری کی جس سے وہ جان چھوڑانا چاہ رہا ہے ان دونوں کو ٹریٹ کیا لیکن اس میں جو جینوئن یعنی کمپلیمنٹ جھوٹ نہیں لکھنا ہے تو تھراپسٹ نے کرنا ہے اس خط کے ذریعے وہ اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا ہے کہ جناب انسان میں دیکھیں کتنی گریٹنس ہوتی ہے ہر انسان میں ہوتی ہے اور آپ کی گریٹنس جو ہے وہ فلاں فلاں اور فلاں چیزوں میں سامنے آئی اچھا تو یہ گریٹنس کی جب ہم بات کرتے ہیں ان اچھی کوالٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں اس نئی اسٹوری میں کہ بلڈ کرنے میں پھر اس کلائنٹ کو جب وہ خط ملتا ہے تو ایک تقویت پہنچتی ہے اور اگلا سیشن جب آپ اس کلائنٹ کے ساتھ کرتے ہیں جب آگے آپ اس کہانی کو چلاتے ہیں اس بات کو بڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس خط کے نتیجے میں اس کلائنٹس میں آلریڈی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں اور وہ اپنے ماضی کے بہت سے اور پازیٹو پہلو جو ہیں وہ آگے لا رہا تو پہلا فیز جو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ تھا اوپننگ اسپیس کا کہ اس میں تو آپ کچھ اچھی باتوں کے لیے اسپیس اوپن کر دوسرا فیز جس سے آپ اس کے بعد گزرے جس میں آپ نے خط بھی لکھا اور اور بھی چیزیں کی وہ تھا ڈیویلپنگ اسٹوریز تو ڈیویلپنگ اسٹوریز جو ہیں کوشچن اس میں آپ نے بہت سی ڈیٹیلز معلوم کی بہت سے آئیڈیاز اکٹھے کیے پرانی اسٹوریز کے ساتھ کانٹراسٹ کیا and and and then you ask values meanings مثلاً جی آپ نے کبھی کسی خاتون کے خلاف کچھ نہیں کیا کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی بلکہ کئی سچویشن میں خواتین کو بچانے کے لیے آپ نے لڑائی کی تو اب یہاں پہ ویلوز کو سکتا ہے اچھا آپ کے لیے خواتین کا احترام کیوں ضروری ہے کیا مطلب کیا ہے اس کا کیا چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے تو اب وہ اپنی ویلیوز کنسٹرکٹ کرے گا کلائنٹ اس کے جواب میں اور آپ کو جو, جواب دے گا کہ جناب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے پہن کا احترام بہت ضروری ہوتا ہے ہر عورت کو جو ہے چاہے وہ سڑک پہ جا رہی ہو یا کسی دفتر میں ہو یا کسی بلڈنگ میں ہو اس کا احترام جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنی کسی بہن کا احترام کر رہے ہیں آخر وہ عورت کسی اور کی بھی بہن ہے اور اس کی اپنی بھی ایک شخصیت ہے اس کی اپنی تو یہ ساری جب وہ جواب دیتا ہے تو اس کی جو انکانشیس میں کچھ ویلیوز ہیں وہ سامنے ابھر کے آتی ہیں اور اس کی لائف اسٹوری کا حصہ بنتی ہیں so what does it mean to you ٹھیک ہے اچھا بزرگوں کی عزت جو ہے وہ کیوں اہم ہے کیا مطلب ہے اس کا تو اس کا جواب جب کلائنٹ دے گا تو وہ آپ کو اپنی پوزیشن بتائے گا اپنی اسٹوری کو مزید انریچ کرے گا مزید خوبصورت بنائے گا مزید اس میں اچھی اچھی باتیں ہیں so what we will see is the the client has been seer out story because he does not have a positive now what you are doing is you changing one you are transforming view of himself کیونکہ وہ جو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے وہ اسٹوری کا حصہ دیکھ رہا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو اسٹوری کا حصہ دیکھتا ہے جو کہ ایک منفی اسٹوری ہے ایک بری کہانی ہے تکلیف دہ افسانہ ہے اس کو تبدیل کر رہا ہے ایک اچھی کہانی میں ایک اچھی فیلنگز والی کہانی میں ایک اچھی ویلیوز والی کہانی میں تو وہ شروع ہو جائے گی بچپن سے اسی طرح جیسے اس کی دوسری کہانی تھی ختم ہوگی یا اس کا مڈل آئے گا جہاں پہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور اس میں نہ صرف یہ کہ ہم اس کی جو بچپن کی ابتدا ہے اس کے بارے میں ایک ڈفرینٹ اسٹوری کریٹ کر رہے ہیں ہم اس کے مڈل چائلڈہڈ کی جہاں پہ اسے ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں اس کی ٹین ایج کی جہاں پہ اس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں ان پرابلمس کو کے زمانے میں بھی جو اچھے واقعات اور اچھے ایکسپیرینس ہیں ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں اور موجودہ حالات میں بھی جو اس کی ویلیوز ہیں جو اس کی اقدار ہیں جو میننگز وہ اسکرائب کرتا ہے چیزوں کو we putting them all together we combining them through letters through talking through discussion through compliment and then weaving them together form story that he can be proud of جب ایک کلائنٹ ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں اور اپنی ناکامیوں کی اسٹوریز کو پھینک کے اپنی اچھائیوں اپنی کامیابیوں اپنے اخلاق اپنی خوبیوں کی ایک اسٹوری بناتا ہے So then we can say that we have hope have that wait اچھا یہاں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جسے میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ گو کی ٹریٹمنٹ اوفینڈرز کے لیے بنائی گئی تھی کریمنل کے لیے بنائی گئی تھی I have found it to be very useful in cases of depression in cases of anxiety in cases where you feel that there are lots and lots of problem therapies very difficult negative therapies like magic reason voices like magic is back people ڈپریشنٹی and with we change these negative views with positive views when we replace these negative people get a sense have a sense what might be ڈیفرنٹمنٹ made people a how contributed family to society to committee and that treats them that کی depressions anxieties their worries their difficulties so narrative therapy I think has big کانٹریبیشنوپی because view of human beings and but as الاؤڈیٹ view of the future positive یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نیگیٹو پاسٹ میں ہر نیگیٹو پاسٹ میں ایک پوزیٹو پاسٹ بھی موجود ہے جو کہ اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے تو ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو اس اس کا پاسٹ ہے کی طرف توجہ دلانی اور توجہ کس طرح دلانی ہے by focusing on the positive event person life so I hope I made the point clear about negative therapy assumption people live out stories لوگ جو ہیں وہ کہانی کے کردار کی طرح زندگی پسند کر رہے ہوتے ہیں اگر کہانی میں ان کا کردار مجرم کا قرار پایا ہے تو وہ آگے بھی مجرم ہی کا کردار ادا کرتے رہیں گے اگر ہم اس کہانی میں یہ انہیں دکھائیں کہ وہ ایک اچھے انسان ہے تو وہ پھر ایک اچھے انسان کی طرح اپنی زندگی بسر کریں سیکنڈ ایزمپشن یہ ہے کہ جو لوگ عام طور پہ کریمنل لائف سٹائل گزار رہے ہوتے ہیں ان کی کہانیاں بھی کریمنل ہوتی ہیں ان کی کہانیاں منفی ہوتی ہیں اور تیسری جو اس میں اہم بات ہے کہ تھراپسٹ جو ہے اس نے مدد کرنی ہے اس کلائنٹ کی کہ وہ ایک نئی سٹوری لکھے اور چوتھی اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس نئی سٹوری کو لکھنے کے لیے نئی سٹوری ترتیب دینے کے لیے ہمیں سوالات کا سہارا لینا پڑے گا اور کمپلیمنٹس کا تعریف کرنے کا یعنی اگر ہم ایک شخص کی تعریف کرتے ہیں کسی اچھی بات پہ تو اس کی ایک پوزیٹو اسٹوری ڈیولپ ہونے میں مدد ہوتی تو سوال اور تعریف and compliment form the two foundation stone of this therapeutic approach پھر فیزز کی بات ہے کہ پہلے فیز میں ہم اسپیس اوپن کرتے ہیں we open the space for good stories تو اس میں ہم اچھے واقعات دوست اچھے ایکسپیرئنس اچھے ٹیچرس اچھے ریلیٹوز کے بارے میں پوچھتے ہیں اور انسان کے پھر اپنی اچھی کوالٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیولپنگ اسٹوریز کو ہم ڈیٹیل مانگتے ہیں مزید نام مانگتے ہیں ایجز مانگتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ جناب آگے ایکسپیرئنس کیا تھے ایموشنز کیا تھے کیا واقعہ ہوا تھا کتنی ڈیٹیل میں ہوا تھا ایک ایک چیز پوچھتی اور وہ جو اسپیس ہم نے اوپن کی ہے اس میں مزید رنگ بھرتے ہیں وہ جو تصویر ہم نے خاکہ سے شروع میں بنایا تھا اب اس میں ہم رنگ بھرتے ہیں اس تصویر میں جان ڈالتے ہیں we ask meanings and values کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہے آپ کے خیال میں عورت کی عزت کیوں کرنی چاہیے آپ کے خیال میں بزرگوں کی عزت کیوں کرنی چاہیے وہ ساری چیزیں جو کلائنٹ اپنے بارے میں بتا رہا ہے ان کو ہم میننگز میں اور ویلیوز کی سینس میں پوچھتے ہیں پھر وہ کنسالیڈیٹ ہوتی ہے اس میں کچھ ٹیکنیکس کی میں نے بات کی تھی مثلا ہم خط لکھ کے کلائنٹ سے پوچھتے ہیں اور اس خط میں ہم اپنے احساسات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شروع بھی تھراپی خط سے کی جائے مڈل بھی ایک خط لکھا جائے اور پھر اینڈ میں بھی ایک خط لکھا جائے تو بعض اوقات ہم یہ بھی کرتے then we can also have life story جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ فیملی تھراپی میں ہم پوری فیملی سے ایک فیملی ہسٹری بنواتے ہیں بک تو اگر پڑھا لکھا کلائنٹ ہے تو اس سے ہم ایک لائف اسٹوری بھی بنوا سکتے ہیں اس میں وہ اپنی اچھی یادیں اچھی تصویریں اچھے واقعات اور وہ سچویشن جس سے اس کا اپنا اچھا ہونا ثابت ہوتا ہے وہ اسے ایک لائف اسٹوری بک کی شکل میں لکھواتے ہیں so that's another technique which we can use to firm up narrative therapy idea now we come to another very revolutionary very radical technique the solution focus therapy solution focus therapy بھی اتفاق سے ایسی سچویشن میں ہی وجود میں آئی جہاں لوگ پرابلمس میں گھرے ہیں خاص طور پہ ڈرگ ابیوز ہیروئن یوزرز جو کہ ٹھیک نہیں ہو پاتے بار بار تھراپی ہوتی ہے اور بار بار انہیں پرابلم ہوتی پھر وہی شروع کر دیتے تو اس میں بھی ان کا آئیڈیا یہی تھا کہ جناب یہاں پہ سٹوری کا آئیڈیا اتنا اہم نہیں ہے سولوشن فوکس تھراپی میں نیریٹو تھراپی کی طرح ہم اسٹوری نہیں بناتے لیکن ہم پرابلمس کو ایک نئے طریقے سے ایڈریس کرتے اور اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ میں کہوں گا کچھ حد تک یہ نیریٹو تھراپی سے ملتی ہے یہ تھراپی لیکن ڈفرینس سمجھنا بھی بہت ضروری ہے ہم اس میں پوری لائف کا انالیس نہیں کرتے ہیں پوری لائف کی اسٹوریز نہیں بناتے ہیں ہم ایک پرابلم کو ایڈریس کرتے ہیں ایک صاحب آئے ہیں کہ جی نیند نہیں آتی ٹھیک ہے اور نیند نہیں آتی تو اب آپ ان سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ اچھا نیند جب نہیں آتی تو کیا ہوتا ٹھیک ہے عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا آپ پہلے پوری ہسٹری لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اچھا کیوں نہیں آتی کس وقت نہیں آتی رات کو کتنے گھنٹے آپ سو پاتے ہیں پریشانی کس بات کی ہے بے چینی کس بات کی ہے تشویش کس چیز پہ ہے دوران خواب ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے وغیرہ یہ ہسٹری ٹیکنگ کا پروسیس جو ہے وہ اس میں کیا ہی نہیں جاتا کیونکہ نیگیٹو تھراپی میں پہلے آپ اس نیگیٹو اسٹوری کو سمجھتے ہیں پھر آپ آپ پوزیٹو اسٹوری کی طرف آتے یہاں نیگیٹو چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے نے شروع کیا نیند نہیں آتی تھراپسٹ پوچھتا ہے اچھا لاسٹ ٹائم آپ اچھی طرح سے کب سوئے تھے تو اب جو ہے تھوڑا سرپرائز ہوا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جناب اب تو مجھے تفصیل پوچھی جائے گی کہ نیند کب نہیں آتی یہ پوچھ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم آپ اچھی طرح سے کس دن سوئے تھے تو کہتے جی عرصہ ہی ہو گیا ہے تو اب آپ پوچھیں گے کہ اچھا تو آپ یہ بتا دیں کہ لاسٹ ٹائم رات کو آپ کسی وقت کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ پانچ گھنٹے یا اس سے زیادہ سوئے اب اسپیسیفک ہو گیا نا سوال اب کلائنٹ ہو سکتا ہے کہ ہاں جی دو ہفتے پہلے ایک ایسا دن تھا کہ میں سات گھنٹے سویا لیکن اس کے بعد پھر سے اچھا اب کلائنٹ کی جو ٹینڈینسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سات گھنٹے کی بات کر کے وہ کہے گا پھر یہی سلسلہ شروع ہو گیا وہ پھر پرابلم کی طرف آئے اب تھراپسٹ کا کام ہے جیسے کہ اس تھراپی کا نام ہے سولوشن فوکس تھراپی وہ آپ کی پرابلم دور تو کرنا چاہ رہا ہے وہ فوکس پرابلم پہ نہیں کرنا چاہ رہا وہ فوکس سولوشن پہ کرنا چاہ تو اب وہ آپ سے پوچھے گا کہ اچھا جناب سات گھنٹے آپ نے اس اس دن دن آپ سوئے تو میں کیا ایسی خاص بات تھی جو آپ سات گھنٹے اب کلائنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب میں اس دن دراصل فجر کے وقت اٹھ گیا تھا جو میں عام طور پہ فجر کے وقت نہیں اٹھا کرتا ٹھیک ہے نا اس لیے کہ میں بے چین رہتا ہوں کہ نیند نہیں آتی اور این جب فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے اس وقت مجھے نیند آ جاتی ہے تو ایک دو گھنٹے پھر سوتا ہوں لیکن اس دن میں فجر کے وقت اٹھ گیا اور فجر کے وقت اٹھنے کے بعد میں نے نماز پڑھی ناشتہ کیا کام پہ گیا کام سے واپس آیا پھر میں ایکسرسائز کر اور میں نے خوب ایکسرسائز کی اتنے دن ہو گئے تھے کوئی ایکسرسائز کیے ہوئے لیکن میں نے خوب ایکسرسائز اب تھراپسٹ کا کام ہے پوچھنا کہ اچھا کیا کیا ایکسرسائز کی تو جناب ہمارے گھر کے قریب ایک پارک ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں اور تھوڑی بہت فزیکل ایکسرسائز کرتا ہوں کچھ دوڑتا ہوں اگر کچھ اور لوگ آئے ہوں تو ان کے ساتھ کوئی گیم کھیل لیتا ہوں کبھی فٹ بال کھیل لیتے ہیں ہم کبھی کرکٹ کھیل لیتے ہیں اب تھراپسٹ جو ہے وہ مزید اس میں زیرو ان کر سکتے وہ کہے گا اچھا لیکن یہ کام تو آپ نے دو ہفتے پہلے کیا تھا جس دن آپ کو نیند آئی تھی کیا آپ روز ایکسرسائز کرتے ہیں کلائنٹ نہیں جناب موقع ہی نہیں ملا ٹائم ہی نہیں ملتا ایکسرسائز کرنے کا تو اب آپ اسے پھر اس بات کی طرف لا سکتے ہیں کہ جناب جس دن آپ اچھی طرح سوئے تھے اس دن ایک تو آپ جلدی اٹھے تھے پھر آپ اپنے کام پہ گئے تھے ٹھیک طرح سے آپ نے کام کیا تھا اس دن آپ نے نماز بھی پڑھی تھی اور اس کے علاوہ آپ نے شام کو ایکسرسائز کی تھی اور اس کے بعد جب آپ گھر آئے ہیں تو آپ نے سات گھنٹے سے زیادہ نیند پوری کی تھراپسٹ ابھی تک کوئی سولوشن سجیسٹ نہیں کر رہا وہ صرف کلائنٹ سے اس کی لائف کے اندر سے ایک سولوشن ڈھونڈ رہا ہے اور کلائنٹ کے سامنے صرف ریپیٹ ہے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کی تھراپیوٹک اپروچ میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کلائنٹ کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے اب کلائنٹ کہے گا کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ مجھے روز ایکسرسائز کرنی چاہیے اور جلدی اٹھنا بھی چاہیے نماز بھی پڑھنی چاہیے کام بھی دل لگا کے کرنا چاہیے تو پھر میرے خیال میں نیند بھی ٹھیک ہو ہی جائے گی see how simple the solution لیکن ایک پرابلم پرابلم کیا ہے اکثر تھراپسٹ جو ہے وہ ایڈوائس دینا شروع مثلا یہی سچویشن لیں کلائنٹ آیا کہ جی مجھے نیند نہیں ہے اب تھراپسٹ کہے گا اچھا کتنے گھنٹے آتے جی سے رات کو دو گھنٹے نیند آتی ہے وہ بھی ساری رات میں کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اس کے بعد جب فجر کی اذان ہونا شروع ہوتی ہے اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے میں سو جاتا ہوں لیکن ایک دو گھنٹے میں پھر آنکھ کھول جاتی اور اس میں بھی بہت عجیب عجیب خواب آتے ہیں ڈرونے اب تھراپسٹ کہے گا اچھا بھائی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ کہے گا جی نہیں ایکسرسائز کو تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا اب آپ کہیں گے بھائی ایکسرسائز کیا کرو ویسے جو ہے میں اب تمہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایکسرسائز وہ کہے گا جی ایکسرسائز کا مجھے ٹائم نہیں ملتا کوئی اور سولوشن ملتا آپ دیکھیں کس طرح جو ڈسکشن ہے وہ سولوشن سے دور چلے جب پہلے میں نے آپ کو جو سولوشن فوکس کی ٹیکنیک بتائی اس میں وہ کلائنٹ خود بتا رہا ہے کہ میں نے ایکسرسائز کی تھی اور اسی دن میں اچھی طرح سویا اب اسی بات کو میں ایک اور طریقے سے آگے بڑھا تھا مثلا کلائنٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا تو یعنی اس دن جو بات مختلف تھی وہ آپ نے بتائی تو باقی دن ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو یہ مختلف چیزیں نہیں کرنے دیتی تو کلائنٹ خود کہے گا کہ جناب جب میں آتا ہوں کام سے تو تھکا ہوا ہوتا تو جب تھک جاتا ہوں تو پھر کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا جب کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے کہ میں ایکسرسائز کرنے نہیں جا پاتا تو اب آپ مزید ایک کوشچن پوچھ سکتے ہیں اچھا تو اس دن کیا ایسی بات تھی کہ آپ کام سے آئے تو تھکے ہوئے نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب میں کہے کہ اس دن جب میں نے فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھی تھی تو اس کی وجہ سے میں کافی تر و تازہ محسوس کرتا تو اسی طرح کرتے کرتے آپ اس شخص کو خود سولوشن کی طرف لے کے آئیں گے سولوشن سجیسٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس تھراپی کی ایک اور اسمپشن ہے which is unique to solution focus therapy solution focus therapist یہ کہتا ہے that the client is expert client the expert on his problem اب آپ یہ سوچیں گے یہ بات کتنی حد تک ہماری زندگی میں صحیح ہے مجھے جو مسائل ہیں جو بھی مسائل ہیں انہیں مجھ سے بہتر کون جانتا اسی طرح آپ اپنی زندگی میں دیکھیے آپ کی اپنی زندگی میں جو کچھ بھی مسائل ہیں وہ آپ سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھتا آپ کے ماں باپ بہن بھائی دوست بھی انہیں اس طرح نہیں سمجھتے اتنی اچھی طرح نہیں سمجھتے جتنی آپ اپنے مسائل کو اچھی طرح سمجھ تو اگر آپ ایکسپرٹ ہیں پرابلم کے تو پھر سائیکولوجسٹ کیسے آپ کو ایڈوائز کر سکتے میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ آپ کسی پیشنٹ کو کوئی ایڈوائز دیں وہ ہمیشہ آگے سے ریزسٹینس شو کرتا ہے آپ کہتے ہیں ایکسرسائز کیا کرو کہتے جی ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں جی ٹائم نکالیں وہ کہتے ہیں جی اچھا نکال بھی لوں تو میں اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا آپ مشورے دیتے چلے جائیں وہ جواب دیتے چلے جائیں but when I try the same thing with depression patient I say اچھا اب اس میں ڈپریشن پیشنٹ کے ساتھ لت سے میں یہی چیز کرتا ہوں تو میں تھوڑی سی مختلف طریقے سے کروں میں یہ نہیں کروں گا کہ اچھا لاسٹ کب تھا جب آپ اداس نہیں ہو سکتا ہے وہ کہ جی، مجھے اچھی طرح سے یاد بھی نہیں so you now try a different technique you take his solution his solution اور ہر solution into the future تو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ اچھا فرض کریں آج رات ایک کرشما ہو جاتا ہے کوئی جادو سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈپریشن دور ہو جاتا ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ آپ کے پاس آیا ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے ڈپریشن ہے دن بھر لیٹا رہتا ہوں دفتر جانے کو دل نہیں کرتا انہیں فون کر کے کہہ دیتا ہوں جو مجھے ڈپریشن ہے ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہوئی ہیں آرام کرنے کو کہا میں بس آرام کر رہا ہوں کچھ نہیں اب ہمیں پتا ہے کہ ڈپریشن کا علاج ایکٹیویٹی ہوتی ٹھیک ہے جو شخص ڈپریشن میں ہو اسے گھر سے باہر نکالنا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اس کا بڑا ضروری ہوتا یہ اس کا علاج ہے اور ڈپریشن والا جو ہے اسی چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے علاج ہو نہیں پاتا تو اب میں اس طرح سے پوچھوں گا فرض کرو کہ آج رات ایک میجک سے آپ کی ڈپریشن غائب ہو جاتی ہے کل صبح آپ کی کیسے گزرے گی مجھے پوری تفصیل چاہیے آپ صبح اٹھے آپ نے سب سے پہلے کیا کیا سے وہ کہتا ہے جی صبح اٹھا وضو کیا نماز پڑھی پھر کچھ دیر لیٹ گیا پھر اٹھا کام پہ کام پہ جاؤں گا کام پہ جاؤں گا چونکہ مجھے ڈپریشن نہیں ہوگی تو میں ہر ایک سے ہنس کے بات کروں گا خوشی سے اپنا کام کروں گا باس سے اچھے طریقے سے بات کروں گا کالیگ سے اچھے طریقے سے بات کروں گا پھر گھر آؤں گا گھر آ کے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کروں گا بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلوں گا بیوی کے لیے کوئی گفٹ خریدوں گا اس کے ساتھ شاپنگ پہ لے کے جاؤں اب جناب آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے آپ کو سارا قصہ کہانی خود ہی بتا دیا اپنا علاج جو ہے اس نے خود ہی تجویز کیا اب جب وہ یہ ساری باتیں کر چکتا ہے تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ اچھا تو پھر کل کا یہ جو ساری باتیں آپ نے مجھے ابھی بتائی ہیں ان میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں آپ کل کر سکتے ٹھیک ہے so what you doing is you are not giving advice آپ کوئی مشورہ نہیں دے رہے ہیں آپ نے ایک ایسا ایسے طریقے سے کلائنٹ سے سوال پوچھا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہوں گا نہیں آپ وہ یہ کہہ رہا ہوتا میں کل صبح یہ کروں گا تو جب وہ یہ ساری چیزیں آپ کو خود بتا دیتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں وہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہ بھی رہا تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا اچھا لیکن اس میں آپ دو تین ٹوسٹ اور ڈالتے ہیں کچھ اور سوال پوچھتے ہیں انٹرسٹنگ مثلاً آپ پوچھیں گے آگے میں پوچھوں اچھا چلے آپ تو چینج ہو گئے ہیں آپ تو ہر ایک سے گل مل کے بات کر رہے ہیں اچھی طرح کام کر رہے ہیں دوسروں کو کیسے پتا چلے گا کہ اب آپ مختلف تو اب وہ اس طرح کہے گا کہ جناب میں ہنس کے بات کروں گا بیوی کے لیے پھول لے جاؤں گا بچوں کے ساتھ کھیلوں گا تو انہیں پتا چلے گا کہ میں مختلف ہوں رائٹ تو اسے صرف یہ احساس نہیں دلانا کہ وہ خود چینج ہو گیا ہے بلکہ دوسرے بھی اس کا چینج محسوس کریں اب یہاں پہ ایک تیسرا سوال کیا جائے گا کہ اچھا ان میں سے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں کہ ہاں بچوں کے ساتھ میں کھیلتا تو ہوں لیکن ذرا کم کیا اچھا تو یہ یعنی نہیں آپ کھیل رہے ہیں اچھا کام پہ آپ جاتے ہیں جی اکثر دل تو نہیں کرتا لیکن مجبوراً جانا پڑتا ہے تو چلا جائے اچھا صبح نماز پڑھتے ہیں ہاں کئی دفعہ آنکھ نہیں کھلتی گلٹی بھی فیل کرتا ہوں کئی دفعہ پڑھ لیتا ہوں تو اب آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو آئیڈیل دن ہے جو آپ نے مجھے بتایا تھا کسی کرشمے کے نتیجے میں اس میں سے آدھا تو آپ آلریڈی اسے پرفارم کر رہے ہیں صرف باقی آدھا رہتا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے نا تو اس سے بھی آپ اسے سپورٹ کر سکتے ہیں اسٹرینتھن کر سکتے so these are the different variation that you can have this اچھا، پرٹیکولر اور چیز بھی آپ کر سکتے وہ یہی کہ جیسے نیریٹو تھراپی میں ہم اینڈ کمپلیمنٹس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں سولوشن فوکس تھراپی میں بھی ہم اینڈ کمپلیمنٹس کو بہت زیادہ استعمال آپ نے کہا کہ اچھا آپ ابھی بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کچھ تو ان کا ہاں جی میں تھوڑا بہت تو کھیلتا ہوں آپ کہیں گے دیٹ از ویری گڈ یہ تو بڑی اچھی بات یہ کمپلیمنٹ ہے ٹھیک ہے نا آپ بہت اچھا آلریڈی کر رہے ہیں آپ اپنی ٹریٹمنٹ کی طرف آلریڈی بڑھ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کلائنٹ کو کمپلیمنٹ دیں گے اسے پریز کریں گے اس کی تعریف کریں گے وہ تھوڑا تھوڑا جو بھی اچھا کر رہا ہے اس سولوشن کو حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کرنے میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوگی so this is what solution focus therapy does it allows you it prepares you to help the client advising him without suggesting solutions without lecturing him all you do is you ask him carefully worded questions اگر آپ یہ پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہو سکتا ہے ڈریمی باتیں کریں انریلسٹک باتیں کریں وہ کہ جی میں چاہتا ہوں مجھے کل دس لاکھ روپیہ مل جائے کہیں سے اب یہ آپ کہ نہ آپ کے بس میں ہے نہ کلائنٹ کے بس میں تو ایسی چیزوں کو انکریج نہیں کرنا آپ نے سوال کو اس طرح سے فریز کرنا ہے کہ وہ خود ایکشن میں جواب دینے پہ مجبور ہو جائے مثلا جیسے میں نے آپ سے یہ سوال ارض کیا کہ اگر آپ کا ڈپریشن کیور ہو جاتا ہے تو کل آپ کا آئیڈیل دن کیسے شروع ہوگا آپ کیا کر رہے ہوں گے صبح کو جب اٹھیں گے تو پہلی چیز کیا کریں گے تو وہ جواب یہ نہیں دے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں وہ کہے گا کہ میں یہ کروں گا اگر فرض کریں کہ وہ کروں گا بجائے کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں تو آپ اسے کریکٹ کریں گے وہاں آپ نہیں نہیں چاہتا ہوں نہیں مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ ایسا ہو جاتا ہے آپ کی ڈپریشن ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کی انٹرنل پرابلم ساری کیور ہو جاتی ہیں تو کل صبح آپ کیا کر رہے ہوں تو کلائنٹ کیا بتائے گا وہ پھر اسی سینٹینس فارمیٹ میں آپ سے بات کرے گا کہ کل صبح اس کرشمے کے نتیجے میں میں ایفرٹ کروں گا میں ہنس کے بات کروں گا میں اچھے کپڑے پہنوں گا میں لوگوں کو اچھے طریقے سے بات کروں گا ان کو فیور کروں گا ان کو کمپلیمنٹس دوں گا اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں گا اسے آؤٹنگ کے لیے لے کے جاؤں گا بچوں کے ساتھ کھیلوں گا یہ ساری چیزیں وہ خود کہہ رہا ہے اور فیوچر ٹینس میں کہہ رہا ہے کسی وش کا اظہار نہیں کر رہا وہ کہتا ہے یہ میں کروں گا اگر میرا ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا ہے تو تو اور یہی ساری چیزیں اس نے کرنی ہے اپنی ڈپریشن ٹھیک کرنے کے لیے so that is the relationship between the class purpose solution and and class treatment that is where we کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سولوشن فوکس تھراپی اکثر ایک سیشن میں ایسے کیسز کو ٹریٹ کر دیتی ہے جو کئی کئی مہینے کئی کئی سال ڈفرینٹ قسم کی تھراپیز لے رہے ہوتے اور پرابلم ٹھیک نہیں ہوتی کیوں ڈسکورس سارا پرابلم پہ رہتا ہے سولوشن پہ نہیں رہتا اور اگر سولوشن پہ فوکس ہوتا ہے تو تھراپسٹ ایڈوائز کر رہا ہوتا اور تھراپسٹ جب ایڈوائز کرتا ہے تو کلائنٹ ریزسٹ کرتا ہے اور جب کلائنٹ ریزسٹ کرتا ہے تو پھر وہ ایسی چیزیں بالکل نہیں کرتا تھراپسٹ ایڈوائز کر رہا اس کیس میں سولوشن بھی کلائنٹ جنریٹ کرتا ہے اس کی ریئلسٹکنیس کلائنٹ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں اور اس سے کلائنٹ آلریڈی اتنا اچھا فیل کرنا شروع کر دے فرض کریں وہ کل ایسی یہ ساری چیزیں نہیں کرتا جو اس نے آپ سے کہی ہیں لیکن اس سیشن میں اس کا ڈپریشن آدھے سے زیادہ دور ہو جاتا ہے صرف ان چیزوں کی بات کرتے ہوئے تو یہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ even if the client doesn't act on his solution he feels better just talking about the solution ایک شخص ہے نا جو اداس بیٹھا ہوا ہے جو کسی ایکٹیویٹی میں اس کا دل نہیں لگ رہا جو کسی سے ملنا نہیں چاہ رہا بستر سے اٹھنا نہیں چاہ رہا دفتر جانا نہیں چاہ رہا بیوی سے ہنس کے بات نہیں کرنا چاہ رہا بیوی آگے سے پھر اس پہ جو ہے اسے برا بھلا کہہ رہی ہے اسے تانے دے رہی ہے بچے جو ہیں وہ الگ اداس بیٹھے ہیں کہ جی باپ کیا کر رہا ہے اس ساری صورت حال سے نکلنے کی جب وہ بات خود کر رہا ہوتا از آلریڈی فیلنگ گڈ اور جب اسے اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے کہ اچھا باقی لوگ تم نے یہ تبدیلی کیسے نوٹس کریں گے کیسے سمجھیں گے تو کیا ہوتا ہے وہ ان بہیویئرس کو بھی فوکس کرتا ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرے گا اور اس کے نتیجے میں اچھا ریئیکشن اسے پیش آئے so I think as I told you from my own experience solution-focused therapy sometimes effects a one-session cure for cases that have not been treated well over the last few years sometimes. Sometimes therapy that has not worked in years, and sometimes a problem that has not been cured for years, can be treated in one session. اب لوگ کہتے ہیں جی یہ بہت ریڈیکل قسم کا کلیم ہے ہم نہیں مانتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا but this is something I experience myself and also now there is a lot of research بہت سی ایسے کیسز ڈاکیومینٹ کیے جا چکے ہیں ان پہ ریسرچ پیپر آ چکے ہیں جہاں سولوشن فوکس تھراپی نے ایک سیشن میں کیور کیا اینڈ لت سے ایک سیشن میں نہیں بھی کیور ہوتا تو کیا ایسی بڑی بات پانچ چھ سیشن میں آپ کیور کر دیں still it's not months and it's not years. اگر آپ ہفتے میں ایک سیشن دیتے ہیں کلائنٹ کو تو آپ کیا دیکھیں گے کہ چھ سیشن کا مطلب ہے چھ ہفتے میں ایک کلائنٹ کے اور نا when we look at the state of therapies my own preference is for narrative therapy and solution focus therapy ایک تو جیسے میں نے کہا کہ اکانمی بہت ہے تھراپیز میں بہت جلدی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کلائنٹ دوسری یہ ہے کہ یہ پرابلم کے جال سے کلائنٹ کو نکالتی ہیں تیسری یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پاسٹ میں اور درد بھرے قصے کہانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور چوتھے یہ کہ these are forward looking realistic and positive therapeutic approaches اور ایک شخص جو کہ کرائم اور وائلنس اور سیکشل ڈیوینس اور ڈرگ ایڈکشن ایسے چکروں میں پھنسا ہوا ہے کہ سال ہر سال کی ٹریٹمنٹ سے ان کا علاج نہیں ہو رہا تو دیز therapies provide a ray of hope these therapies provide us with an opportunity to correct such long enduring problem also done in manner where therapist does not have to give advice lecture the patient so you know one can say, کہ جناب اپنی تھراپی میں اپنی جگہ ہیں لیکن ریسرچ جو ہے تحقیق جتنی بھی ہوئی ہے تھراپیز میں وہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جناب نیریٹو تھراپی اور سولوشن فوکس تھراپیز جو ہیں خاص طور پہ اوفینڈرز کے لیے اور کرمنل ریکارڈ والے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوتی ہیں اور ان میں بہت زیادہ چینجز افیکٹ کرتی ہیں in a very short time so these I think therapies provide us with hope for the future and ان شاء اللہ we might be able to live in a day what is a crime free world but you know one can be idealist one can be hopeful لیکن یہ ہے کہ کرائم کی ٹریٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں خدا حافظ